عبداللہ آج کے دن کا بڑا انتظار کر رہا تھا آج سلوکون ویلی کی ایک بڑی کانفرنس میں اس کی تقریر تھی عبداللہ نے رات بھر تیاری کی کہ اس کا سامنا اب دنیا کے بہترین دماغوں سے تھا عبداللہ نے اپنی کمپنی کے ویژن اور سافٹ ویئر کے بارے میں بات کی اور ہجوم سے خوب داد وصول کی تقریر کے بعد کئی ایک لوگ آگے بڑھے اور عبداللہ کو اپنا وزٹنگ کارڈ پکڑاتے ہوئے انویسٹمنٹ کی آفر کی سب سے اچھی آفر ایک وی سی فنڈنگ کی بڑی کمپنی نے کی تین ملین ڈالر کی اور جواب میں صرف کمپنی کا پندرہ فیصد حصہ وہ لیں گے دو روز بعد ملاقات کا وقت طے ہوا عبداللہ دو دن تک پلان بناتا رہا کہ ان پیسوں سے کیا کرے گا کون سی ٹیم ہائر کرے گا اور کون کون سی پروڈکٹس کتنے عرصے میں بنائے گا ملاقات کے دن انویسٹر صاحب نے کہا عبداللہ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہاں امریکہ میں آ جاؤ یہی ٹیم ہائر کرو اور خوب محنت کرو ہمیں کامیابی کا سو فیصد یقین ہے جی بہتر مگر ٹیم تو میں پاکستان میں ہائر کروں گا ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے عبداللہ دیکھو یہ ممکن نہیں پاکستان میں آئے دن دنگے فسادات خودکش حملے اور پتا نہیں کیا کچھ چلتا رہتا ہے وہاں پیسہ لگانا رسک ہے جو ہم نہیں لے سکتے سال بھر میں پروڈکٹ بنا کر کمپنی کسی اور کو بیچ دیں گے پھر تم جو چاہو کرنا پیسوں سے ہاں مگر کمپنی سال میں نہ بکی تو تو کیا ہوا دو سال میں چار سال میں ہمیں کوئی جلدی نہیں انویسٹر صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مگر ہم کمپنی بیچے ہی کیوں کیوں نہ ہم اسے ایپل یا مائکروسٹ بنا دیں عبداللہ کے سوالوں کی پوٹلی پھر کھول گئی نہیں عبداللہ جو سرمایہ لگاتے ہیں وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتے عبداللہ گویا ہوا سر ٹیم پاکستان میں ہائر ہوگی آپ کو اعتبار نہیں تو میں آپ کے پاس رہ جاؤں گا بطور توان ورنہ مجھے منظور نہیں اور انویسٹر صاحب اٹھ کر چلے گئے عبداللہ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا کچھ سوچنا پڑے گا عبداللہ نے کو کچھ طویل کیا اور کوئی پچیس سے اوپر سرمایہ کاروں اور کمپنی کھولنے میں معاونت کرنے والوں سے ملاقاتیں کی کسی نے اسے شاندار جاب کی آفر کی تو کسی نے اس کے آئیڈیا کو بیکار قرار دیا حتیٰ کہ پاکستانی تک پاکستانی کمپنی میں انویسٹ کرنا نہیں چاہتے تھے عبداللہ بڑا دل برداشتہ ہوا اس نے سوچا اگر معمولی سی فنڈنگ ملک سے ہی مل جائے تو بھی کام چل سکتا ہے وہاں بھی اتنے ادارے موجود ہیں گیر سے پیسہ لے ہی کیوں یہ سوچ کے اسے بڑا اطمینان ہوا اس نے باقی ماندرا دن کنسلٹنگ کے کن کے پورے کیے اور واپس پاکستان چلا آیا پاکستان پہنچ کے پتا لگا کہ اس کی company startup world cup میں شارٹ لسٹ ہو گئی ہے اور وہ آرمینا پہنچ گیا اور ایک بار پھر پہلی پوزیشن لے کے پہلا ورلڈ کپ جیت لیا اس سے اسے کافی حوصلہ ملا عبداللہ نے سب کچھ بھلا کے پھر سے کام کرنے کا سوچا اگلے چند ماہ گرانڈ پرپوزل لکھتا رہا اسے پوری امید تھی کہ جن ٹیکنالوجیز پر وہ کام کر رہا ہے ان سے پاکستان کو کسی حد تک دہشت گردی سے نجات مل جائے گی ڈیٹا سائنس کی ہر جگہ دھوم تھی اور عبداللہ کا اس سے متعلق تمام چھوٹی بڑی اصلاحات پر ہاتھ صاف تھا کسی کتاب میں اس نے پڑھا تھا کہ کسی بھی فیلڈ میں مہارت قائم کرنی ہو تو زندگی کے دس ہزار گھنٹے اس میں لگا دو عبداللہ کوئی ستر ہزار سے اوپر گھنٹے اس فیلڈ میں لگا چکا تھا ایک دن امید بر آئی اور اسے ایک کروڑ کی گرانٹ کے لیے منتخب کر لیا گیا صوبائی حکومت ویسے بھی بڑے اچھے کام کر رہی تھی اور یہ تو ویسے بھی وہ پیسے تھے جو انہیں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ سے ایسے ہی کاموں کے لیے ملے تھے عبداللہ مہینہ بھر سے آنے والے شخص کا انتظار کرتا رہا مگر وہ نہ آیا اس نے بارہا کال کی مگر ہر بار صاحب کسی دوڑے پر ہوتے اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی نہیں دینے پیسے تو بتا دو کوئی جواب تو دو مگر اعلی عہدے دران کی صرف آنکھیں ہوتی ہیں کان نہیں یا شاید خمسہ ہوتے ہیں مگر دل نہیں وہ متعدد بار ان کے آفس بھی کیا مگر وہ عبداللہ جیسے چھوٹے بندوں سے مل لیتے تو صاحب کہلاتے ہی کیوں عبداللہ کو آج ایک حدیث یاد آ رہی تھی جو حکمران ضرورت مند اور غریبوں کی شکایت سننے کی بجائے اپنے دروازے بند رکھے گا تو پھر اس حکمران کو جب خود مدد کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالی بھی اپنے دروازے اس کے لیے بند کر دے گا عبداللہ نے کوشش جاری رکھی صاحب کا تبادلہ ہو گیا نئے صاحب آ گئے نئے صاحب حد پر چلے گئے اور پھر ملک میں الیکشن آ گئے پھر سب بجٹ بنانے میں لگ گئے پھر صوبائی بجٹ بنانے میں لگ گئے اور پھر نئے صاحب کا بھی تبادلہ ہو گیا اور نئے سے نئے صاحب ابھی آئے نہیں عبداللہ نے وفاقی سطح پر قائم اداروں کو پرپوزل دیے اس نے انہیں بتایا کہ جن پروڈکٹس پر آپ ملین ڈالرز لائسنس کی مد میں لیتے ہیں وہ ہم خود لاکھ ڈالر میں بنا سکتے ہیں پھر آپ دوسرے ممالک سے ذرا مبادلہ کمانا پھر سے ایک دور شروع ہوا ملاقاتوں کا گفتگو کا پرپوزل جمع کروانے کا مگر نتیجہ ندید آخر میں کہا گیا کہ آپ کے ٹیکنیکل پرپوزل میں جان نہیں عبداللہ بہت سٹپٹایا کہ جناب والا آپ کے ملک میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں جو انہیں صحیح طرح سمجھ سکے بڑی مشکلوں سے ایک صاحب سے پل مشاقہ ملاقات کرائی گئی جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے فرمایا ڈاکٹر عبداللہ ہم نے آپ کو ایک ٹی وی پروگرام میں دیکھا تھا جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ ہمیں پسند نہیں عبداللہ نے لاکھ سمجھایا کہ جس پروگرام کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں میں زندگی میں بھی نہیں گیا اور اس پروگرام کا میرے پروپوزل کے معیار سے کیا تعلق مگر ان صاحب نے جو بات کہہ دی سو کہہ دی جس ملک میں نام کے ساتھ لگا عہدہ عقل کا تعین کرے وہاں ایسے نادل وقوع حادثات روز ہوتے ہیں میٹنگ سے واپسی پر عبداللہ کو اپنے بچپن کی کہانیاں بڑی یاد آ رہی تھی جہاں بونے صرف قد والے ہی ہوتے تھے سارے ذرائع کو آزمانے کے بعد صرف ایک حکومتی ادارہ بچا جہاں سے عبداللہ کو پوری امید تھی کہ کام بن جائے گا آج اس سے ملاقات تھی عبداللہ رات بھر دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ یہ آخری در ہے اس دنیا میں یہاں سے ضرور کچھ کروا دے سارے معاملات طے پا گئے تو صاحب نے فرمایا بھائی عبداللہ مبارک کو اتنا بڑا پروجیکٹ ملنے والا ہے بس کچھ ہی دنوں میں کام شروع کرتے ہیں مگر ہمارا کیا خیال کرو گی جی میں کچھ سمجھا نہیں ارے بھائی ہم نے جو اتنی محنت کی ہے اسے منظور کروانے میں تیس فیصد جو پیسے آئیں گے ان میں سے ہم رکھ کے باقی آپ کو دے دیں گے میرا سیکٹری آپ کو تین پروفائلز دے گا آپ تینوں کو رکھ لیں لاکھ روپے مہینے پر اور اب کے بار جائیں تو دو نئے والے آئی فونز لیتے آئیے گا عبداللہ کا غصہ اس کے چہرے پر آگ کا سبت ہو گیا اس نے بڑی مشکل سے کہا سر آپ کے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے ان پیسوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے میرا پروجیکٹ آپ کی شرائط کے بعد آدھا بھی نہیں ہوگا اب غصے کی باری صاف کی تھی تو کیا آپ نے ہمیں اپنا چپراسی سمجھ لیا ہے جو ہم آپ کے لیے فون کرتے پھریں عبداللہ یہاں تم جیسے درجنوں روز جوتیاں چٹکاتے ہوئے ملاقات کا وقت لینے آتے ہیں اور ذلیل ہو کے چلے جاتے ہیں ہماری ملاقات ختم عبداللہ نے واپسی کی رالی لی وہ سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ زندگی بھر انا کی پرورش کرتے ہیں اور گھمنڈ کو بالتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اور ان کا گھمنڈ اکیلے رہ جاتے ہیں باقی سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں عبداللہ نے آج پھر اللہ سائی کو خط لکھا اے اللہ ہمیں خیر کی خبر سنا اور ہمیں خیر ہی پر مطلع فرما اور اے اللہ ہمیں نصیب فرما اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ سے رکھ اے اللہ ہمارے دلوں کو تقوی کے کاموں پر جمع فرما دے اور ہمیں ان امال کی توفیق دے جن سے تو راضی اور خوش ہوا اے ہمارے پروردگار ہم پر گرفت نہ فرما جب ہم بھول چوک جائیں مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے اے پروردگار ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے ہمارے ساتھ نرمی برت ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم کر تو ہی ہمارا کارساز ہے سو ہمیں کافروں پر غالب کر عبداللہ نے ملک سے کسی فنڈنگ کا آئیڈیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل و دماغ سے نکال دیا یہاں کسی کو اپنے پروڈکٹ کے بارے میں سمجھانا پروڈکٹ بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے بلو اس سے کہتی عبداللہ دال روٹی چل رہی ہے گھر ہے گاڑی ہے بچے اسکول جا رہے ہیں کمپنی میں بیس سے اوپر ملازم ہیں تو پریشان کیوں رہتا ہے عبداللہ اسے کہتا اگر وہ دو ہزار لوگوں کو ملازمت دے سکتا ہے تو بیس لوگوں پر اتفاق کیوں کرے دیکھ بلو عبداللہ گویا ہوا اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت پیسوں کی ہے کئی الزین لوگ موجود ہیں مگر وسائل ان کے پاس نہیں ہیں دیکھ میں نے کتنے دھکے کھائے مگر دھیلا نہیں ملا یہ ملک مجھوں مدرسوں ہسپتالوں حتیٰ کے کھیل کے میدانوں پر اور بھوکوں کو روٹی کھلانے پر زلزلے کے متاثرین کو بیواؤں کو یتیموں کو سب کو چندہ دے دیتا ہے مگر بزنس کے لیے نہیں جو مانگنا سکھاتے ہیں انہیں پیسے مل جاتے ہیں جو کشکول توڑنے کا ہنر جانے انہیں نہیں زندگی میں کوئی امنگ نہ ہو آرزو نہ ہو پلان نہ ہو چاہ نہ ہو تو زندگی موت بن جاتی ہے عبداللہ جیتے جیتے مرنا نہیں چاہتا تھا اسے کچھ ماہ بعد آنے والے رمضان کا انتظار تھا کہ وہ پھر مفتی صاحب کے ساتھ اتقاف میں بیٹھ سکے اور مسجد میں ہی وہ جگہ تھی جہاں عبداللہ کو قرار آتا تھا ویسے تو وہ بے قرار ہی رہتا تھا آج کل عبداللہ کے کمپنی کے تھوڑے بہت کاموں کے علاوہ صرف دو کام تھے کتابیں پڑھنا اور فیس بک وہ ہزار صفات روزانہ کی رفتار پر پہنچ چکا تھا ایک دن اس سے کسی نے پوچھا کہ حافظہ تیز کیسے ہو آدمی اتنا پڑھ بھی لے اور ذہن میں رہ بھی جائے عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہم کبھی گندی پلیٹ میں کھانا نہیں ڈالتے علم کی اونرشپ اللہ سبحانہ تعالی کے پاس ہے اگر ذہن صاف نہ ہوگا تو وہ بھی نہیں آئے گا آنکھوں کی حفاظت کریں تو حافظہ تیز ہو جاتا ہے جس ذہن میں ناچ گانے فحاشی اور بےحودہ لطیفے بڑے ہوں وہاں علم کہاں سے آئے گا عبداللہ روز فیس بک پر کچھ نہ کچھ ایسا لکھ دیتا کہ لوگ چڑ جاتے اور اسے خوب سناتے وہ ان سب باتوں پر خاموش رہتا اسے ٹھنڈا مزاج پسند تھا وہ بلو سے کہتا کہ بے وقوف آدمی یا تو عقل سیکھنے کی کوشش کرتا رہے اور عقل مندوں کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی گفتگو سنیں اور ان کے امال کی علت سمجھنے کی کوشش کریں یا پھر اپنے آپ کو کسی عقل مند کے حوالے کر دیں یا پھر خاموشی سے موت کا انتظار کریں اس سے بہت تعجب ہوتا جب وہ فیس بک پر ایسی تصاویریں دیکھتا کہ بیوی تو مکمل شری پردے اور حجاب میں ہے اور شوہر صاحب نے کٹنوں تک شارٹس اور بغیر آستینوں والی ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں جیسے کہ فیشن کا حق صرف مرد کو حاصل ہے اس سے نہ تو شارٹس اور ٹی شرٹ سے کوئی بیر تھا نہ برکے سے وہ محلوز یہ سوچ کر ہوتا کہ کاش کوئی ایسی تصویر بھی نظر آئے جس میں بیوی ماڈرن لباس میں ہو اور شور ابا پہنے پگڑی باندھے ہاتھ میں تسبیح اور یہ لمبے داڑھی کے ساتھ کھڑا ہو جو معاشرہ پہلی تصویر پر کچھ نہیں کہتا اسے دوسری تصویر پر بھی کچھ کہنے کا حق نہیں ہے عبداللہ سوچتا پاکستان میں مرد عورتیں ہیں اور عورتیں مرد اگر پیمانہ صبر و برداشت ہو فیس بک پر اسے اب تک منافقت کی اتنی سندے مل چکی تھی کہ اگر کریڈٹ ٹرانسفر کا کوئی ادارہ ہوتا تو وہ پی ایچ ڈی کر چکا ہوتا اور کچھ نہیں تو آئے روز کوئی نہ کوئی دوست میسج بھیج دیتا کہ آپ کے بچوں نے فرنگی لباس پہنے ہوئے ہیں آپ کے ہاتھ میں گلاس تھا فلاں میں تو وہ لال رنگ کا مشروب کیا تھا تو کبھی آپ کی اہلیہ کیوں نہیں کرتی وہ بھی جہنمی اور آپ بھی کہ انہیں کہتے نہیں ہیں ہمارے گھر میں یوں ہو جائے تو ہم کشتوں کے پشتے لگا دیں عبداللہ ایسی باتوں پر بڑا حیران ہوتا کہ یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہیں یہی کہ کسی غریب کا گھر برباد ہو جائے بلا وجہ اپنی پاکیزگی کا پیٹتے رہتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کی کیا عمر ہے کن مسائل سے گزر رہا ہے کن سوچوں میں مگن ہے کون سی جنگ ہے جو ہار کے لوٹا ہے کون سا محاذ ہے جس پر جانا باقی ہے آخر تنگ آ کر اس نے ایسے سارے نام نہاد ریڈی میڈ فتوا دینے والے دوستوں سے جان چھڑا لی فتوا نہ ہوا ٹیپ ہو گئی جہاں چاہو چپکا دو سابا کرام کے دور میں کل ایک سو بیالیس لوگ تھے جو فتوا دیتے تھے اور بیس عورتیں ہمارے محلے میں کوئی ایک سو باسٹھ نکل آئیں گے عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھو کیوں بھائی لے کر ہی کیوں آتے ہو کسی غریب کو اگر ایسے ہی ارادے ہیں مرد پیسہ لاتا ہے کماتا ہے تو کیا وہ مالک ہو گیا جسم کا سوچ کا ارادوں کا روح کا گمان کا امکان کا مرد پیسہ لاتا ہے مگر بچے پیسے نہیں کھاتے مرد پیسہ لاتا ہے مگر بچے پیسوں پر نہیں سوتے مرد پیسہ لاتا ہے مگر پیسوں سے راحت نہیں ملتی نہ خوشی ملتی ہے نہ اطمینان ان پیسوں کو کھانا عورت بناتی ہے ان پیسوں کو گھر خوشی اطمینان سکون اور بستر عورت بناتی ہے آپ کا نام نہاد مرد تو روز آفس سے گالیاں گیبت بہتان جھوٹ ظلم اور حسد کھا کے آتا ہے یہ عورت ہی ہے جو اسے تسکین دیتی ہے کھانا کھلاتی ہے دوبارہ سے جوڑتی ہے اور صبح مرد بنا کے بھیجتی ہے جس اسلام نے عورت کے استحصال کے درجنوں طریقے ختم کر کے اسے نکاح کی حفاظت میں دیا ہم مسلمان ایسے گئے گزرے کہ اسے جانور کے حقوق بھی نہ دیں توف ہے ایسی مردانگی پر عبداللہ کو بلوں سے بہت محبت تھی زندگی میں کچھ لوگ اعراب کی مانند ہوتے ہیں کوئی کوما تو کوئی سیمی کولم خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کے پاس کوئی فل سٹاپ ہو کہ اس کے آ جانے سے زندگی رک جائے تھوڑی دیر کو ہی سہی آج کراچی سے عبداللہ کے دوست مائر فروقی آئی تھی بڑے ہی بردبار قسم کے معصوم سے آدمی تھے ایم بی اے بھی کیا تھا اور مسجد کے امام بھی تھے یعنی ایک تو شریف اوپر سے مولوی بڑی مشکل سے ایسے لوگ ملتے ہیں مائر بھائی خاموش لاؤڈ اسپیکر ہیں زبان خاموش رہتی ہے مگر پورا جسم بول رہا ہوتا ہے آنکھیں تو چپ ہی نہیں ہوتی عبداللہ ان کی موجودگی میں بہت لطف اٹھاتا وہ جتنے شرمیلی تباہ کے تھے عبداللہ انہیں اتنا ہی زج کرتا مائر بھائی سے عبداللہ نے کچھ حالات ڈسکس کیے تو انہوں نے اسے سمجھایا کہ کراچی میں ان کے شیخ ہیں کوئی مولانا صاحب ان سے ملاقات کر لو عبداللہ نے سوچ لا لو جی ایک اور آیا پھر مریدوں کا جھمگھٹا پھر لائن میں انتظار اور پھر وعدے و عیدیں عبداللہ نے مائر بھائی کو صاف منع کر دیا کہ وہ نہیں کرے گا بات مائر بھائی بازد رہے آخر پہلے فون پر بات کرنے کی حامی بھڑی مائر بھائی نے فون لگا کر عبداللہ کے ہاتھ میں دے دیا السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ عبداللہ کو ایک مدم ٹھہری ہوئی محبت بھری آواز سنائی تھی عبداللہ نے دل میں سوچا یہ تو بڑے مائل ہیں اب دام سے کون نکلے اس نے بیچارے مولوی صاحب کو خوب سنائی ان کی زندگی کا امچون ان کے بھائی بندوں کی وجہ سے بنا ہے مولوی صاحب بارہا کہتے رہے آپ غلطی سے ڈاکٹر سمجھ کر کمپاؤنڈنٹ سے ملتے رہے ہو آخر میں انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں نہیں جاتے ملنے اگر اتنے ہی مسائل ہیں یہ کاری وار تھا عبداللہ نے پینترا بدلا کہ آپ حضرات ٹائم ہی نہیں دیں گی اب میں پچیس ہزار کا ٹکٹ آپ کے کے دیدار لیے تو خریدوں گا نہیں مگر مولوی صاحب نے مشافہ ملاقات کا وعدہ کر لیا اور کہا جتنا ٹائم چاہے ملے گا اور فون بند عبداللہ کو یہ بھلے لگے مفتی صاحب کے ادب کی وجہ سے اور ان کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے عبداللہ ان سے سے بے تکلفی بات نہیں کر پاتا تھا کہ موادرہ وہ ناراض ہو کر ملنا ہی نہ چھوڑ دے دو بار مفتی صاحب کو کسی سے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے سن لیا تھا اور وہ سوچتا اگر اس سے کبھی ایسے بات کر لی تو وہ مر ہی جائے گا عبداللہ نے سوچا کہ نئے مولوی صاحب سے اگر بن گئی تو اچھا ہے کوئی متبادل بھی ہاتھ آ جائے گا اور شاید وہ ان سے بے تکلفی سے بات کر سکے انہوں نے اکیلے میں ٹائم دے کر عبداللہ کا آدھا دل تو جیت ہی لیا تھا عبداللہ اگلے ہی روز مولوی صاحب کے پاس کراچی پہنچ گیا وہ رستے بھر سوچتا رہا کہ ملک کا ہر شخص امت کے واسطے کام کرنا چاہتا ہے اور انفرادی لوگوں کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے وہ کہاں جا کے رہے جو کہیں کا نہ رہے مولوی صاحب بہت خوش مزاج ہستے بولتے شخص تھے عبداللہ کو مسکرانے والے مولوی بہت پسند ہیں یہ تو شکل سے بھی بچوں کی طرح معصوم تھے اور تھے بھی غریب عام سی سو روپے والی چپل بیس روپے گز والے کپڑے کا جوڑا اور عام سی ٹوپی عبداللہ کو مائر بھائی کی تمام باتیں انصاف کے بارے میں وہ بالگا ارائی لگی کہ عقیدت مند مرید ایسے ہی بڑھا چڑھا کے بولتے ہیں کہ ہمارے حضرت کے یہ پروجیکٹس اور فلاں فلاں خیر مولوی صاحب نے عبداللہ کو دوپہر کا کھانا کھلایا جس میں بکرے کی کلیجی تھی عبداللہ کو کلیجی بہت پسند ہے اس نے بلا تکلف پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کہنے لگا مولوی صاحب آپ واحد مولوی ہیں جو کلیچی کھلاتے ہیں باقی سب تو کھاتے ہیں مولوی صاحب نے عبداللہ کو ساتھ لیا اور ایک فیکٹری میں لیکچر دینے چل پڑے لیکچر کے دوران عبداللہ سوچتا رہا کہ بڑی نپیتلی بات کرتے ہیں اور باتولی لوگوں سے بہت مختلف ہیں بیان کے بعد کھانا لگا تو مولوی صاحب کھانا کھائے بغیر واپس آ گئے فیکٹری کے مالک نے بمشکل تمام ہاتھ میں کچھ چھوٹا سا تھیلا پکڑا دیا عبداللہ نے سوچا کھانا کھا لینا چاہیے تھا اور لیکچر دینے کے پیسے بھی لینے چاہیے تھے خیر گاڑی میں بیٹھتے ہی مولوی صاحب نے ملنے والا تحفہ عبداللہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اس میں ایک انتہائی قیمتی عطر تھا عبداللہ نے کہا یہ تو آپ کی مزدوری ہے اتنی محنت سے لیکچر دیا اور آپ نے ایک نظر دیکھا بھی نہیں ملنے والے تحفے کو انہوں نے کچھ نہیں کہا اور کہا رکھ لو عبداللہ عبداللہ خدا حافظ کہہ کر دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلا آیا مگر سوچتا رہا کہ کچھ لوگ آج بھی موجود ہیں جو صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہیں بغیر کسی غرض بغیر کسی فائدے کی عبداللہ نے اپنی تمام توجہ ایک نئے سافٹ ویئر بنانے پر لگا دی نہ کوئی دوست آتا نہ ہی عبداللہ کہیں جاتا ہفتوں ہفتوں اپنے کمرے میں بیٹھا لکھتا رہتا جب بھی کسی سے بات کرنے کا دل چاہتا تو گھر کے قریب موجود پیپل کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور اسی سے بگس کرنے لگتا اسے یہ پیپل کا درخت بڑا پسند تھا عبداللہ اسے پیپل بھائی کہہ کر مخاطب کرتا آج عبداللہ پچھلے دو گھنٹوں سے درخت کو کھول رہا تھا کبھی اس کی شاخوں پر ہاتھ پھیرتا تو کبھی تنے سے گلے لگ جاتا کبھی پتوں پر پڑی شبنم دیکھتا تو کبھی اس کے اوپر بیٹھ جانے والے پرندوں سے محلوس ہوتا وہ درخت کو ایسے پیار کرتا جیسے کوئی اپنے بچوں کو پیار کر رہا ہو عبداللہ سوچنے لگا کہ اس کی زندگی اس پیپل کے درخت سے کتنی مشابہ ہے عرصہ پہلے لوگوں نے زمین میں ایک بیج بویا ہوگا اور بھول گئے ہوں گے زمین سورج ہوا پانی حشرات الارض سب نے مل کر اسے سینچا ہوگا بیج میں سے زندگی نکلی ہوگی کومپل آ گئی ہوگی اور پھر اس نازک سی کوپل نے زمین کا سینہ پھاڑ کے اپنے وجود کا اعلان کیا ہوگا پھر وہ بڑھتی چلی گئی آس پاس کی ہواؤں کے زور اور تھریپڑے سہنے کے لیے اس کا تنا طاقتور ہوتا چلا گیا اور پھر شاخیں پھر پھول اور پھل اسی کا نام تو زندگی ہے عبداللہ سوچنے لگا کہ اس کے ملک کے لوگوں نے اسے بھی زمین میں دبا دیا یہ تو ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ بیچ ہے اللہ کی قدرت نے اسے سینچا وہ زمین کا سینہ توڑ کر باہر نکل گیا مترازین اور حاسدین کی حسد سے بچنے کے لیے بھی اس کا تنا موٹا ہو گیا گر جانے کے خوف سے اس نے اپنی جڑیں زمین سے چپکا لیں اور وہ بھی آج اس پیپل کی درخت کی طرح کھڑا حالات کا مقابلہ کر رہا ہے عبداللہ نے بوٹنی میں پڑھا تھا کہ یہ درخت بھی دیکھتے ہیں الٹرا وائٹ لائٹ سے انہیں بھی پتا چلتا ہے کہ بندے نے کپڑے کس رنگ کے پہنے ہیں اگر کوئی اور پودا ان کی روشنی روک لے تو یہ مخالف سمت میں بڑھنا شروع کر دیتے ہیں پانی کم ہو جائے تو جڑیں دور دور تک پھیلا دیتی ہیں عبداللہ کو لگتا درختوں کی میمری بھی ضرور ہوتی ہوگی بھلا پانی دینے والوں کو بھی کوئی بھولتا ہے انہیں خوف بھی آتا ہوگا جب ایک پودے پر وائرس حملہ کرتے تو آس پاس والے پودے خود با خود اس وائرس سے بچنے کے لیے کیمیکل بنانا شروع کر دیتی ہیں عبداللہ سوچتا یہ درخت بھی ذکر کرتے ہوں گے اور دعا مانگتے ہوں گے مجھے ان کی دعاؤں میں ضرور شامل ہونا چاہیے وہ سوچنے لگا اس درختوں سے سیکھنا چاہیے باقی مخلوقات کے برعکس یہ اپنے حالات اور ماحول تبدیل نہیں کر سکتے حالات سازگار ہوں نہ ہوں تو پرندے کوچ کر جاتے ہیں انسان نقل مکانی کر جاتے ہیں مگر درخت یہ تو کہیں نہیں جاتے انہیں تو ہمیشہ اسی جگہ پر ثابت قدم رہنا ہوتا ہے اور مرتے دم تک حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے انسان کو صبر درختوں سے سیکھنا چاہیے آہا یہ درخت بھی انسانوں سے بازی لے گئے عبداللہ نے بھی آنکھوں سے درخت کو بوسا دیا جو اسے بھی سایہ دیتا ہے جو اسے کاٹ رہا ہو گھر واپس روانہ ہو گیا عبداللہ کی قوت مشاہدہ روز بروز تیز ہوتی جا رہی تھی وہ ہر بات کے پیچھے ہونے والے سبب کو محسوس کرنے لگا تھا اس کے سامنے چیزیں اپنی وقت اپنا رنگ اپنا روپ سب کچھ کھو دیتی تھی وہ ٹوٹے ہوئے برتنوں سے لے کر شہد کی مکھی تک اور پانی کے مٹکوں سے لے کر بارش کی بوندوں تک سے علم کشید کرنے لگا تھا وہ سوچنے لگا کہ غیر اللہ کی محبت بھی ایک جان لیوا مرض ہے اس کا علاج تصف کرتا ہے پرندوں کے جھنڈ دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا جب پرندے کی صورت میں اڑتے تو اسے قدرت کی سادگی اور کمال پر تعجب ہوتا کہ کہاں تو اتنی پچیدہ پرواز اور کہاں اتنے سادہ اصول جو نہ اسے دوسرے پرندوں سے ٹکرانے دیتے ہیں نہ سمت بھولنے دیتے ہیں اور اڑان کا تو وہ ہمیشہ ہی سے شدائی تھا وہ سوچتا کہ پرندوں کو بھی روٹی روزی زمین پر لاتی ہے انسان کو بھی چاہیے کہ تھوڑی دیر معاش کی فکر میں لگے اور پھر اڑ جائے خدا و برتر کے جہاں میں اور چھوڑ دے آزاد اپنے تخلیل کو کہ مشاہدہ ہو خدا کی سنائی کا وہ سوچتا کہ پرندوں کی طرح انسان کے بھی پر ہوتے ہیں ایک ہمت کا اور دوسرا شوق کا دونوں کے سائز برابر ہونے چاہیے تاکہ اڑا جا سکے بے شک اللہ نے دنیا اہل ہمت اور اہل صبر کے ہاتھ میں رکھی ہے عبداللہ سوچتا ایک چھوٹا سا باٹل کو ڈانٹ پرندہ بڑا کا سفر بلا تکان بلا کر لیتا ہے دنوں کے سفر میں نہ اسے آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے چھوٹی سی چڑیا ہزاروں میل اڑ جاتی ہے اور کوئی طوفان کوئی ہوا کوئی بجلی کوئی بارش اس کا رستہ نہیں روک پاتی سائنسدانوں نے نو دن اور نو راتوں کی گیارہ ہزار کلو میٹر کی فلائٹ ریکارڈ کی ہے بغیر رکے جو یہ پرندہ کر لیتا ہے اسے لگتا تھا کہ وہ خود بھی ایک پرندہ ہے اور لا الہ الا اللہ اس کا ترانہ ہے عبداللہ کو کھار تار پسند نہیں تھی وہ کہتا کہ لگتا ہے اڑنے والے پرندوں کو کسی نے نائن میں پرو دیا ہے اتنی بڑی دنیا میں بھی عبداللہ کو اپنا دم کھٹتا محسوس ہوتا اور وہ چاہتا کہ آزاد ہو جائے آج عبداللہ کی ملاقات پھر انہی کراچی والے مولوی صاحب سے ہوئی وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں اسے اپنا مدرسہ دکھانے لے گئے گاڑی میں ان کے مسلح محافظ بھی تھے عبداللہ انہیں ججوج مجوج کہتا گاڑی میں عبداللہ سوچ رہا تھا کہ وہ تو بیکار آدمی ہیں مگر کسی نے اگر مولوی صاحب پر حملہ کیا تو وہ گاڑی کی سیٹ کے نیچے چھپ جائے گا پھر وہ اپنے خیال پر خود ہی ہنسنے لگا اگر مر گیا تو مولوی صاحب کے مرید کہیں گی واہ جی واہ کیا موت ہے حضرت کے چرنوں میں موت آئی تو وہ سوچنے لگا کہ حملے کی صورت میں مولوی صاحب کے سر پر چڑھ جائے گا مگر پھر شاید ان کے مرید کہیں گے واہ جی واہ حضرت کی جان بچانے میں اپنی جان دے دی بھاڑ میں گئے سب میں مڑوں ہی کیوں اس کار میں عبداللہ نے زیر لب دعا مانگی خیر اللہ اللہ کر کے مدرسہ آیا کیا خوب عمارت تھی یہاں انگریزی بھی پڑھاتے تھے عبداللہ نے ایک کلاس میں جا کر انگریزی میں بات چیت کی اور مدرسے کے بچوں کی انگریزی سن کے بڑا خوش ہوا کوئی وجہ نہیں کہ مدرسے کے بچے پڑھ لکھ نہ سکیں اگر انہیں صحیح تعلیم مولوی صاحب اسے آخر میں بلائی منزل پر لے گئے اور وہاں ایک طالب علم کو بلایا گیا اسے سب کمپیوٹر بچہ کہتے تھے بچے نے آ کر قرآن پاک سنانا شروع کیا اسے جو آیت سنائی جاتی وہ وہیں سے قرآن پاک پڑھ لیتا اسے سب کچھ یاد تھا سورت مکی ہے یا مدنی کتنی آیات ہیں کتنی رقوم ہیں سب کچھ عبداللہ کی طبیعت سخت وکیر ہوئی اسے یقین بالکل پسند نہ تھا اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اگر ذہین بچے کو ایک صورت آتی ترجمے اور اس کی روح کے ساتھ آج حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب کہا گیا کہ فلاں شخص الٹا قرآن پڑھ سکتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ اس کے دل کو بھی الٹ دیں گے حضرت عمر فاروق نے بارہ سال میں صرف سورت بکرا یاد کی عبداللہ سوچنے لگا جتنا حافظ ہمارے دور میں ہوتے ہیں شاید کبھی بھی نہ ہوتے ہوں لیکن جتنا عمل ہم لوگ کرتے ہیں قرآن پر اتنا کم عمل بھی شاید کبھی نہ ہوا ہو اسے حفظ کرنے یا نہ کرنے پر کوئی بحث نہیں تھی کلک صرف اس بات کا تھا کہ میرے محبوب اللہ کا کلام ہے محبت سے پڑھنا چاہیے ایسے کہ جیسے عبداللہ درخت کو دیکھتا تھا تمام جزیات احساسات تراکیب اور روشنیوں کے ساتھ عبداللہ سوچنے لگا قرآن پر تماشا کبھی نہیں لگانا چاہیے اللہ کا کلام ہے ادب محلوز خاطر رہے بے ادمی میں جب کوئی انسان اپنی زبان کھول دیتا ہے تو نماز چھن جاتی ہے